میرے محترم طالب علم بھائیوں آپ اچھی طرح جانتے ہو مدرسے کا نصاب کیا ہے مدرسے میں سب سے پہلے قرآن پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں نبی کا کلام پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں اللہ کے نبی کے کلام سے اور قرآن مجید سے لیے ہوئے مسائل یعنی علم فقہ پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں علوم عربیہ کو پڑھایا جاتا ہے مدرسے کے اندر نبی کی سیرت و سوانے کو پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں قرآن کی تفسیر کو پڑھایا جاتا ہے اس کے معانی کو پڑھایا جاتا ہے اس کی بلاغت کو پڑھایا جاتا ہے اس کے پیغام کو پڑھایا جاتا ہے یہ مدرسہ مکہ سے چلا تھا اس مدرسے نے مدینہ میں جڑیں پکڑی تھی یہ مدرسہ منتقل ہوتا چلا گیا اس درخت کے نیچے پہنچا پھر یہ مدرسہ دوبارہ مکہ کی طرف منتقل ہوا ہر گھر میں جا کے کھلا وہاں سے یہ مدرسہ اس طائف میں جا کے پہنچا جس طائف میں مدرسہ کھولنے نہیں دیا گیا تھا بلکہ پتھر مارے گئے تھے وہاں سے نکالا گیا تھا اللہ کے نبی اللہ کے نبی اللہ کا کلام لے کر وہاں تک پہنچے اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے صحابہ نے مسلط سنبھال لی ہے خلافت بھی چلاتے ہیں مدرسہ بھی چلاتے ہیں اس لیے کہ نبی کا یہی کام تھا یعلمہم الکتاب والحکمہ کتاب سکھانی ہے حکمت نبی کی حدیث سکھانی ہے علم فقہ سکھانا ہے صدیق اکبر کے زمانے میں طالب علموں کو حکم دیا گیا کہ تم نے روم پہ چڑھائی کرنی ہے وہ روم پہ چڑھائی کے لیے آگئے فاروق اعظم کے زمانے میں طالب علموں کو حکم دیا گیا فارس پہ چڑھائی کرنی ہے وہ فارس پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے حضرت عثمان غنی کے زمانے میں یہ مدرسہ منتقل ہوتا گیا پھر میرے یارو حضرت علی المرتضا نے اس مدرسے کو مدینہ سے لے جا کے کوفہ میں منتقل کر دیا حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے عالم کو جو وقت کے علامہ تھے جو وقت کے فقی تھے جو وقت کے مفتی اعظم تھے جو وقت کے مفکر اسلام تھے جنہوں نے ابو جہل کی گردن بھی کاٹی تھی جنہوں نے جہالت کا گلا بھی دبایا تھا وہ عبداللہ بن مسعود کوفے میں جا کے ڈیرا ڈالتے ہیں اسی کوفے حصے میں سے اللہ تبارک و تعالی ابراہیم نخی کو پیدا کرتے ہیں حماد کو پیدا کرتے ہیں مدرسہ آب و تاب سے چلتا ہے خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں کوفہ کی اس زمین پہ وہاں سے ایک اور طالب علم نکلتا ہے جس کو دنیا امام ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتی ہے سبحان اللہ لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ وما بالمشرقین لہو نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ فلعنت ربنا عداد رمل علا من رد قول ابی ابی حنیفہ یہی وہ امام ابو حنیفہ ہے جن کے بارے میں کہا گیا اعد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسك ما کررته يتضوع یہ ابو حنیفہ مدرسہ لے کر آئے ابو حنیفہ کے سبق میں قرآن بھی ہے جہاد بھی ہے حدیث بھی ہے قتال بھی ہے آؤ دیکھو ابو حنیفہ کا شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک ایک سال حج کرتے ہیں ایک سال جہاد کرتے ہیں ترسوس کے بارڈر پہ پہنچ گئے عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مبارک کتابیں لکھتے ہیں اور طالب علم یاد رکھ تیرا استاد عبداللہ بن مبارک ہے تیرے استاد امام ابو حنیفہ ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد پیدا ہوتے ہیں ایک طرف ابو یوسف بیٹھتے ہیں ایک طرف محمد بیٹھتے ہیں امام محمد نے قلم تھاما لوگوں کو کتابیں لکھ کے دینا شروع کر دی ایسی کتابیں لکھ کے دی جن میں دین کے مسائل تھے مگر امت کو جہاد کے مسائل کی ضرورت تھی امام محمد نے سیر کبیر لکھ ڈالی امام محمد نے سیر صغیر لکھ ڈالی علی ادھر ابو یوسف بیٹھے تھے پتا تھا مسلمان دنیا میں حکومت کرنے کے لیے آیا ہے ٹیکس دینے کے لیے نہیں آیا مذاکرات کرنے کے لیے نہیں آیا جزیہ دینے کے لیے نہیں آیا ابو یوسف نے اسلامی حکومت کے قوانین مرتب کر دیے یہ قوانین آج بھی سعودی عرب میں نافذ ہے افغانستان میں نافذ ہے سوڈان کے اکثر عدالتوں کے اوپر نافذ ہے یہ مدرسہ چل رہا تھا اسی مدرسے میں سے تاریخ نے نور الدین زنگی جیسا طالب علم دیکھا جس نے دمشق میں دار الحدیث بنایا یہ پہلا حنفی دار الحدیث تھا اسی مدرسے کا طالب علم صلاح الدین ایوبی کہاں پہنچا تھا یاد رکھو طالب علم یاد رکھو وہ بیت المقدس پہنچا تھا آج بھی اسی مدرسے کا ایک طالب علم اسرائیل کا جھنڈا یہاں جلا کے یاد دلا رہا تھا کہ ہم نے نہ مدرسہ بھولا ہے نہ صلاح الدین جیسا طالب علم بھولا